بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس مئی دو ہزار بیس سبق نمبر پانچ ضابطہ جو ہے اگلا ضابطہ یہ آ رہا ہے مبتدا خبر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ضابطہ یہ ہے کہ اگر شروع کلام کے اندر ضمیر منفصل آ جائے ضمیر مرفو منفصل جو ہے وہ اگر شروع میں آ جائے تو وہ ہمیشہ مبتدا ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کلام کے شروع میں ضمیر مرفو منفصل آ جائے تو وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا مبتدا بنے گی اس کی مثال جیسے ہیا اسمن و فیل و حرفن کافیہ کے اندر تھا ہدایت النا کے اندر بھی ہیا اسمن و فیل و حرفن جو ہے کہ وہ ہیا جو آیا نا تو ہیا یہ مبتدا بنے گا ایسے قرآن مجید سے اگر دیکھتے ہیں تو ہول اول آخر ہول اول والآخر آخر تو ہوا جو ہوگا یہ مبتدا بنے گی اور آگے جو ہے اس کے لیے ہمیں خبر چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کلام کے شروع میں ضمیر مرفو منفصل آ جائے تو وہ ہمیشہ ترکیب کے اندر آپ نے وہ اس کو مبتدا ہی بنانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تمام باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں واقعہ الحمد اللہ رب العالمین